دراصل شہداء کی فضیلت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی شہید کس کو کہتے ہیں ہدایہ کتب فقہ کی مشہور ترین کتاب ہے اس میں شہید کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے کہ من منقَط المشرقین ابل قطع اوقع ولم واللم یرف و شہید شہید کی دو قسمیں ہیں ایک حقیقی شہید ہے اور ایک حکمی شہید ہے حقیقی شہید وہ ہے جس نے دشمنوں کی طرف سے تیر اور تلوار کے زخم ایسے کھائے ہوں کہ دنیا کا کوئی نفع اٹھائے بغیر دنیا سے چلا گیا صاحب ہدایہ کی ذکر کردہ تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید وہ ہے جس کو مشرقین نے ڈاکوؤں نے باغیوں نے اور دشمنان اسلام نے اس کو قتل کر دیا اور اس نے دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز سے بھی نفع نہ اٹھایا ایسا شخص شہید شہید حقیقی کہلاتا اس کا حکم یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس کے خونی کپڑوں کے ساتھ زخموں کے ساتھ اس کو اسی کپڑے میں اس کی تدفین عمل میں لائی جائے غسل دیا جائے گا یا نہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں سب کے نزدیک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا نمازی جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہید حقیقی کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں آپ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی محاؤن للذنوب تلوار یہ گناہوں کو مٹا دینے والی اور شہید کا خطرہ روئے زمین پر گرنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہو جاتا ہے محبوب اور مقبول آدمی اور جس کے سارے گناہ اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف ہو گئے معصوم ہے بخشا بخشایا ہے نماز جنازہ تو مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے جب پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر نماز جنازہ کیوں کر لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے عہد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمٰ کی روایت بھی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑی جائے گی کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالت میں ہو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ شہید کو بغیر جنازہ کی تدفین عمل میں آئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بشرط ہے کہ وہ دنیا کی نفع آرام اور راحت میں سے کسی سے نفع نہ اٹھایا اسی لیے روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ بہت سے جنگوں میں زخمی ہیں صحابہ کراہ رہے ہیں تکلیف کی حالت میں ہیں انسانیت بھی اعلیٰ درجے کی تھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اپنے بھائی کا نفع اور اپنے سے زیادہ دوسرے کے لیے عیسار اپنے آپ کو کرنا قربان کر دینے کے جذبات تھے زخموں میں کراہنے کی آواز آئی تو ایک شخص پانی کا پیالہ لے کر پہنچتا ہے اور اس کو سامنے والے کو دینا ہی چاہتا ہے تو آواز آتی ہے العطش العطش پیاس پیاس ساتھی کہتا ہے کہ میرے بازو کے ساتھی کو پیلاؤ وہ زیادہ مجھ سے مستحق ہے وہ جب اس کے پاس چلا جاتا ہے تو بازو سے آواز آتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے اس کو پلاؤ اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے اس طرح ساتوں جگہ سے آواز آئی اور پھر پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا یہ پہنچایا گیا تو اس کی بھی روح قبض ہو گئی اس کے بعد اس کے پاس دوسرے کے پاس آئے تو اس کی بھی جو ہے روح قبض ہو گئی یہاں تک کہ ساتوں نے شہادت پائی ایک وجہ یہ بھی تھی اگر میں پانی پی لوں نفع اٹھا لوں آرام و راحت حاصل کروں تو ظلم کا جو سخت دشوار عمل ہے اور میں ظلمن جو مارا گیا ہوں تیر و تلوار و سنان کے ضرب میں خفت پیدا ہو جائے گی اور نفع اٹھانے کی وجہ سے ظلم اس کے اندر کمی ہو جائے گی اس وجہ سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنت کی تمناؤں میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے کیا حال تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا ہر ایک کو عجیب قسم کی تمنا تھی کبھی تیر اور تلوار کسی کے سینے پر پڑ رہی ہے کہتے ہیں فست و رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ اکبر وہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے آخرت کو ترجیح دی تھی اور شہادت ایسی اونچی نعمت ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کو قربان کر دینا اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم سے ان اللہ تعالیٰ خرید چکے ہیں ہمارے جانوں کو بھی ہمارے مالوں کو بھی جنت کے عوض خرید چکے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ راہ خدا میں لڑتے ہیں یقتلون مارتے ہیں و مرتے ہیں وعدا علیہ حقا فی التورا والانجیل والقرآن جنت دینے کا یہ وعدہ برحق ہے جی توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے ومن اوفا بعہدہ من اللہ جس نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا فستب شروع بِبَيْعِكُمُ الَّذِي الدی بِهِ تم بھی تم خوشخبری سناؤ ان سودا گری کرنے والوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کیا الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا میرے فقرا صحابی میں سے کسی بھی صحابی کو میں پیچھے دیکھنا نہیں چاہتا کہ کوئی صحابی وہ ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ دل میں تمنا لیے ہوئے ہیں اور سرکار خود فرماتے ہیں ما تخلفت عن سریتن میں کسی بھی چھوٹی جماعت سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا لو ودت تو میرا جی تو چاہتا ہے میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل میں زندہ کیا جاؤں پھر راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں سرکار نے تین دفعہ ارشاد فرمائے اور آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں کہ سرکار کا کوئی امتی آپ پر تلوار اٹھائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا جائیں ایسا ہرگز اس لیے نہیں ہوتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی اپنی امت کے لیے ترستے تھے ایک ایک امتی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں رویا کرتے تھے تو کیسے جس پیغمبر نے امتی کے حق میں خیر خواہی اور رحمت کی دعا دی ہو یہ کیسے ہوگا کہ انہی امت میں کا ایک باغی بن کر سرکار پر تیر اور تلوار چلا کر شہید کرے سرکار کو معلوم تھا کہ میری شہادت تیر اور تلوار سے ہونے والی نہیں ہے اس کے باوجود آپ نے تمنا ظاہر کر کے یہ فرمایا اللہ پاک مجھے تین جانے بھی دیتا ایک بعد دیگر میں راہ خدا میں شہادت پانے ہی کو میں افضل سمجھتا دین سے لگاؤ دین سے محبت دین کا جذبہ اس قدر تھا صحابیات نے بھی اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ تمنا لیے بھی ہوتی کاش کہ میرا شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور میں ایک شہید کی بیوی کہلاؤں اگر کوئی ماں ہے وہ اپنے نوجوان بیٹوں کو راہ خدا میں شاہ جام شہادت پینے کو پسند فرماتی ہے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ شہیدوں کی ماں کہلاؤں اگر کوئی بہن ہے اپنے بھائی کے بارے میں یہ تصور کرتی کہ دین کی سر بلندی کے لیے ہمارا بھائی راہ خدا میں شہید ہو جائے کر روز محشر میں شہید کی بہن کہلاؤں دین کے لیے مر مٹنا دین صحابہ کو محبوب تھا اس لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا آسان ہو گیا آج ہمارے لیے دنیا اتنی محبوب ہو گئی ہے اللہ کا ایک حکم ہے دین کا نماز قائم کرو اس کے لیے خدا کی بارگاہ سر جھکانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا اسی لیے مولانا عقل علیہ الرحمٰ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے فرماتے تھے کہ جو قوم اپنے گردن اللہ کی راہ میں جھکا نہیں سکتی تو وہ قوم خدا کی راہ گردن کیا کٹائے گی گردن کیا کٹائے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی تمنا کرتے رہو شہادت کی تمنا کرتے رہو یہ شہادت کی موت اعلیٰ درجے کی موت ہے آپ نے یہ تک فرمایا مسلم کی روایت ہے اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا میں اجہ دن اور رات کاٹ رہا ہو اگرچہ کہ وہ بستر پر اس کی موت ہو رہی ہو تب بھی وہ اللہ کے نزدیک شہیدوں میں شمار ہوگا انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت جیسے آپ کریں گے ویسے اللہ کے پاس ثواب ملے گا اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی راہ خدا میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں اس طرح تین مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کر کے یہ فرمایا کہ تم راہ خدا کی موت کی تمنا کرو سوال یہ ہے صحابہ کرام میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کرتے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے بعض منافقین بھی مخلص صحابہ کے صف میں گھس کر آ گئے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسا تو وہ ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے اور غرض یہ ہے کہ مال غنیمت حاصل ہو یا رسول اللہ کوئی اس لیے جہاد کرتا ہے کہ میں بڑا جنگجو کہلاؤں اور کوئی نیت خالص بھی رکھتا ہو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیں افضل ترین جہاد کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت ہے افضل ترین جہاد ہی کلمت اللہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے دن اور رات کی محنت کے ذریعے اللہ کا دین دنیا میں سر بلند کرے فرمایا یہ افضل ترین جہاد ہے افضل ترین جہاد ہے اسی حدیث کی روشنی میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ ہی عقلی اللہ العلیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے دین مجھ میں بھی زندہ ہو جائے پوری دنیا میں بھی دین زندہ ہو جائے اس کے لیے محنت کرنا ہی عقلی اللہ العلیہ ہے اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے اللہ کی راہ میں شہادت پانا یہ بہت بڑے ثواب بہت بڑے اجر کی چیز ہے طور پر جذبات کی ایک لہر اندرون میں اٹھتی ہے اور ایک مجاہد ہے جو راہ خدا و شہید ہو جاتا ہے لیکن قدم بقدم اللہ سے اتنی محبت ہونا کہ دین کے ہر حکم کے لیے اللہ کے سام میں جھک جانا یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے سے واپس ہو رہے تھے آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الى الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے بڑا جہاد کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا نفس کہتا ہے دنیا میں جھوٹ بولے بغیر کیسے کاروبار ہوگا جھوٹ بول اس کے خلاف لڑ کر سچائی کی زندگی گزارنا نفس کہتا ہے بغیر یہاں رشوت لیے کہ کوئی شخص نوکری صحیح طور پر نہیں کر سکتا اس کے خلاف جہاد کرنا ہے خبردار رشوت لینے اور دینے والے کو سرکار نے جہنمی فرمایا ہے میں اس کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا اپنے آپ کو رو کے رکھنا نفس کہتا ہے دوستوں کی غیبتیں بیان کر کے مزے لو زبان کا بھی مزہ لو کانوں کا بھی مزہ لو جواب میں کہے نفس کے اندرون میں دائیا پیدا ہو خبردار کسی کی غیبت کرنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے میں اس کا ارتکاب ہرگز نہیں کر سکتا کوئی ہے کہ دل کے اندر نفس کہتا ہے ارے گرہ فلمیں دیکھ لے اور نئی نت نئی قسم کے جو ہے ڈرامے دیکھ لے جس میں آنکھوں کو سیک سیک کر دل کو جو ہے تھوڑا سا تسلی کا سامان کر لے اندرون میں ایمان کی روح جو ہے بیدار ہو کر کہتی ہے خبردار اللہ نے نے قرآن میں ایمان والوں کو نگاہوں کو پست رکھنے اور بد نگاہی سے بچانے کا حکم دیا ہے ہرگز میں اس کی باہر تیری بات نہیں سنوں گا اس سے اس کے ساتھ جو ہے جہاد کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو زندگی بھر کا جہاد نفس کے ساتھ ہے یہ جہاد جہاد اکبر ہے تیر اور تلوار کا جہاد جہاد اصغر ہے صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ بخاری کی روایت ہے افضل الجہادی ما ہوا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ افضل ترین جہاد کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة لوقتها یاد رکھو افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرو بڑا جہاد ہے سب سے بڑا جہاد تو نماز کے حق میں فجر کا ہوتا ہے فجر کی آزان ہو رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آوائیں